ایک غلطی کوئی چیز صرف کسی کے نام کرنے یا منسوب کرنے سے اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی مثلا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یا بیٹے کی شادی کے لیے سامان تیار کر رہا ہوتا ہے اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اب یہ سامان اس بیٹے یا اس بیٹی کا نہیں ہوگا جس کے لیے وہ تیار کر رہا تھا بلکہ یہ سارا میراث اور ترکے میں شامل ہوگا اور شریعت کے مطابق سب میں تقسیم ہوگا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں یہ اس بیٹے یا بیٹی کی ملکیت میں نہیں دیا تھا ہاں اگر یہ باقاعدہ ان کی ملکیت اور قبضے میں دے دیتا تو پھر وہ ان کا ہو جاتا